بکر بن عبداللہ مزنی نے بیان کیا ان سے ابو رافع نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی آپ نے عزت سماؤن شقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں سجدہ کیا تھا اور ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا تاکہ کہ آپ سے جا ملوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھتر